نحمده ونصلي على رسول الكريم یہ صبح بیان اس ساشتہ ذہنس مزی کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمو یہ تمو غور فرمو پر فرمو ترے چیز تم تمو ترے چیز دنیا مز کیا فسادات لڑائی سے جگڑ سے تمیک تذکر آو گۄڈنیُک آیو تَتھ مالک محبت ونچ حضرت سوئی مضمون برابر کرن گویا دون دہن کورمت یہ بیان ایک دو کورک بیان روز اڈل تو تم پہ دے میں دے بیان فرماؤنچ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دنیا میں جو کچھ فتنے فسادات پیدا ہوتے ہیں اس کے اسباب پر غور کرنے سے معلوم ہوا چند چیزیں ہیں نمبر ایک مال کی محبت مال کی جتنے فتنے مال کی محبت سے پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت مختصر طور پر فرما دیا مال کی محبت نہیں کرنا چاہیے محبت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پھینک دینا چاہیے بھائی سن سن بلکہ جس حیثیت کے لیے وہ پیدا کیا گیا اس حیثیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے ضرورت پوری کیجئے ضرورت پوری کر کے اسے چھوڑیے انہیں ضرورت پور کریں مگر مالک محبت گش نہ آسن کیے سم ہاں ہانت ہاں، ہاں، ہم اس کھما کنال ہان ڈوں کو تو نمہا ہاں تھی گنڈا اس نے گنڈا ذمہ سی دھیان ہاں، پر یہ فرمو کی ضرورت پوری کر کے چھوڑ اسے چھوڑ دیجئے ڈھیلا ہے استنجا کے لیے پیدا کیا گیا اسے استنجا کیجیے ڈھیلا اٹھائیے آگے چلیے اب ڈھیلوں کو اٹھا اٹھا کر بٹووں میں اٹائچی میں شاندار طریقے سے رکھتا ہے گویا حضرت جی فرماون اس طرح سے انسان سے میز ہیون میں ہیون ضرورت کرن پور تراؤن مگر سن تم جمع تھون بہر من اٹائچی من کی گویا عارفین نزدیکی سے ضرورت چیز مکلو کسے مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات میں ہے کہ وہ ڈھیلا جیب میں رکھا کرتا تھا اور گڑ کا بھی شوق تھا گڑ کے بھی ڈیلے بنا بنا کر وہ جیب میں رکھتا تھا بعض دفعہ مغالتا بھی ہو جاتا تھا ایک کی جگہ دوسرا استعمال کر لیتا تھا یہ لوگ وہ تو دعویٰ کرن پت گوسی تھی دماغ اوڑ اور اب کیا کیسے اس واسطے جیسے کہ آپ ہوٹل میں گئے آپ نے آرڈر دیا کھانے کے لیے ایک پلیٹ پلاؤ کی آپ نے منگائی ہوٹل میں جتنا آرڈر کیا آشیز چون بس اب اس میں دس چیزیں بنتی ہیں بکتی ہیں آپ کے لیے تو ایک پلیٹ ہے پلاؤ کی کھائیے چلیے ہو گیا کام گویا حضرت پر یہ تو ضرورت ہے کیا ہے روٹی کپڑا اور مکان کیا ہے اور انسان چن و فخر آمد دنیا کے سارے ساز و سامان کو کوئی شخص جمع کرنے لگے کہ اکٹھا کر کے اپنے یہاں رکھوں یہ اس کا غلط خیال ہے یہ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ضرورت پوری کی اور آگے چل دیا زندگی میں اور کام بھی بہت سے ہیں کرنے کے انسان جمع کرن مال پہ مالی مالی سوری میون مال حضرت رسول اللہ سسم فرمو کہ ان سے چون مال یعنی انسان کنسانے دھیان یہ یہ باغ کو یہ باغ میون یہ دکان لان کہ تم یہ مون پزے تہدی مگر رسول اللہ فرمو ان چون کی سوال تیل کیا چھ سون فرم ما اکلتا و افنیتا ما اکلتا اے میانی امتی یہ چھ چھوت پتہ شرپیو سہن اس چھن امیق مانے گئی چھ شرپنے چھ سہن چھن چھن کی کیا جی؟ بات کیا دراو گری نبر وہ تترائی دروک سوریا واپس خون آو تیم چھو وما وہ سون کس کر یو دہر کلام اس نکر فروسلی پاس یلی یعنی میادس پر یوز باتو سویل سون فکی ہیں یوز وقت تب ڈرمس مز سکس توبل ڈرم تو ست سلان سن کہیں وا لستا اے مانے اُمد یہ ٹے لوگ پلو پہ گو چون یہ ٹھیک لاگت بدنس پہ یہ تمہارا نہیں ہے کیا سون اگر زو ول نیرت تو پلو کڑنسا چون کڑ پلو کم کہرا چھ مہرا پلو کڑم سران پچ پہ کم کہن شک یہ سا یہ وردن کڑم سرانہ پچھ وس گمت زور مہرنی اس میں مز اتن لڑتی تو موت پیغام آو پکس کڑھ تم واجب پاجہ پتی چیز سن چیز کتیں آ سک یہ دونوں نظر کرو بہرحال ونکس گھس مضمون پور گھنسن نت عبرتک واقعہ دنیا من بہ گی مزتن پڑنے خاطر تک راتھ تہٕ رات اوس طوفان تلمت تک تمبک نار ڈانس بارا ٹھنک بلائے اتنا برو کار خار آپ تم تا کار شارت کیا گو یعنی مز خدا آ رسول پل ناراض ہمسا آ بچور پریشان گومت یہ راتس کیا تمبک نار ڈابر وائرہ خار کر شر شر بہرحال آئے کتھا گئی کتھا واس فجل نما پہ بیت مسجد وطن بدن گھن خطرناک مے ون كے خرچ چاہيے ودن كہ گان دن ياد گين كہ گھر سن سنسى ما رات مزر رات دہن اسے ان چاكو مزر راتے كال دا مہاراج مود نا كال دہراض مند تو كال <laughs> سامان صوبر کا كا بلكہ خبر بہرحال سو مضمون برو كھنس مان ميں غزاليل رحمت ليومت چي انسان انسانس وہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا اسان آيا تم سات پروردار ہيں كيا چن چون سورے یہ چٹ دہس دنیا مز بہرحال میوک تمام دبا بہ تا سوری جمع کرتن منچ واقعہ لکھت بغداد کتصا اس تاش تقیر نا تاش تقیم نمتہ وہر تمہ سات کرمتہ وہر پہ کرایہ پہ زمین دریائے دجل لے کنارس پہ ترین ہتن ورین کرتن ورنہ اگریمنٹ ککن و نمت ورنہ اور ایگریمنٹ کتن ورین پہ کور ہوں زمین کرایہ پہ ترین ہتن ورین یہ بوز اک محدث تم بوز کتاب من لکھت شاگرد اس پڑھن دبن خو خوش گچو دبوس کیا جن ملکل موت سو گزرو ملکل موت نے ملکل موت موت سو گزرو دبوس کی تک تو اس تاش تو کینن چھ ترن ہتن ورین زمین ورین پہ کیا ہسن زمین دوس کرایہ اس پہ ان مانے بو تم بوز مت کہ ملکل موت گزرو پان سینی وئی اگر تمس یقین کہ ملک موشی زندگی اندازہ لگے اس نمتور انسان آپ پہ ترین ہتن ورینٹ کیا زمین تھوک گرائس پیٹ برنٹ مرنکس نا خیالات کہیں سین زندگی کی فرم مست آئے اور زندگی دن سکین و سب شیٹ پہ ستھ تان تو حساب بس تقریباً پانچوانزہ یتھ من ستھ اڑ شیت حضرت مفتی صاحب علیہ رحمان یہ بیانات چونکہ دنمت عمر مبارک پرسن اس ایک دو پرسوں کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر میں تو نفے میں جی رہا ہوں میں تو نفے میں یعنی اصول اعتبار یہ کہ آسن کی مگر یہ وہ نا نفاذ لہٰذا شیٹ وقت تمہیں تحرا دنیا پہ گئی شیخ چلی سن کیا بنا بڑ پلان بنا اتھ انسان دپان آج بہت شرین کت تھی شرین ہند شرین کت تھی تھو جمع کر سور جاگیر تھو سی کتھا کت پہ پور دگار نش بدم کھانا کت پہ کھانا سان شرین تھی کھانا نا بارس مضمون الگ یہ کن سات برو کن تم سات بہت تفصیل حضرت سے فرما کہ زندگی میں بھی اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں خیر اگر کسی کے دل میں مال کی محبت ہو بھی اور کسی طرح سے نہ نکلتی ہو تو اس کے لیے بھی بڑی اکثیر ہے یہ چیز کہ صدقہ دے جو کوئی صدقہ دے گا وہ آخرت میں اس کو ملے گا ظاہمہ کس قدر مل آخرت میں اور اس دنیا میں روز مبلو تو اس قرآن پاک ما ینفد عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اب کچھ نہیں اسی صورت میں بدلہ ضروری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر صورت میں عطا فرمائیں گے جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے جو چیز یہاں اس دنیا میں زیادہ محبوب ہے اس چیز کو خدا کے راستے میں صدقہ کر دے کہ لئے آیت نازل کے لن تنال البر حتہ تنفقو مما تحبون اعلیٰ درجہ نسل ایسے تو حاصل کرتا ہے کہ تانی سے پانی ٹرس چیز خدا سے مجموز کری ہو خرچ آپ صاف سو بات تم دور میں ساری کو زیادہ ٹوٹ بات اس کہ تم سوئی عرض کروں یا رسول اللہ دی ہو یہ مجھ خوش گسو تمہیں بیس بیاکھ چیز پسند تو اس گڑ سا گڑ ہے یہ بھی اس چیز پسند اور ساری خوشگار زیادہ وہ چیز وہاں جا کر ملے گی جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں خیر ایک تو ہے مال کی محبت جس کی وجہ سے بہت سے فطرے ہوتے ہیں خدا کی نافرمانی ہوتی ہے حسن تو نشن گھن زمین لڑائی کچھ گھن اوئے لڑائی کیا حش یری مشک آج پکن یہ سوچ ٹوکری رستی کمی رستی چھنا گھن سر ماجن تہ ضروری فرض این تہ ٹوکر ان ہشمو پیٹ کن دن نظر یہ ونان کن سات بیانس مجھے نکلس مجلس آپ پیٹ کن نظر یہ پکنا تہ ٹوکر کن اگر وچن تہ ٹوکر سس گوب انداز چھنا لگان یک دم سے نسبت ہڑ تین وسان لگو لگو بلائے یہ نڑ کھجم ونس لگ سی کھاڑن تہ ٹوکر ہو وہ اگر پیس ہر کی نظر آج پکان یہ ٹوکر وقت سم سات جلد چلن عشت سونتر کنٹ آئے ستر سلام بوٹے السلام علیکم سوچن بوزی تیز یا دمی سلام علیکم وجہ ویم تیل میرے چار وعلیکم السلام ٹھیک پاؤ یہ ہے معلومی محبت یلٹو پہلے آمد تک لارن لار بس اس بات اور آئی کی بات کی گٔے أتھۍ پٮ۪ٹھ کیا گو ملال نش کیا فرض سے سمجھن حالانکہ ام کو بڑلشن کہین یوس ات دار کمس نشن کیا اونت اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بے اعتمادی ہوتے ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہے بارہ جوش آپ کی جوش دوسری چیز ہے انتقام دوسری چیز ہے انتقام کسی سے کوئی اذیت پہنچ گئی اذیت و تکلیف پہنچ گئی ہو تو اس کا انتقام لینا کسی نے ایک گالی دے دی تو جب تک سات گالیاں نہیں دیں گے اس وقت تک جی ٹھنڈا نہیں ہوگا کسی نے ایک چپت مار دیا تو اس کے بدلے میں کئی چپت ماریں گے تو جا کر سکون ہوگا کسی نے تھوڑا سا نقصان پہنچایا تو جب تک اس کو پیٹ بھر کر نقصان نہیں پہنچائیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے یہ انتقام کا جذبہ جو ہے یہ بڑی فتنے کی گڑھ ہے اسی کو فرمایا وما زاد اللہ عبد الفن اللہ عزا اللہ تعالیٰ معافی کے ذریعے سے عزت بڑھاتے ہیں جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو کیا کرتے ہیں کوئی شخص اگر کسی کے قصور کو اس اسی دنیا میں معاف کر دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بدلہ نہ لے سکتا تھا اس وجہ سے معاف کر دیا بڑا بودا بڑا ہجڑا آدمی ہے یہ نہ سمجھے بلکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے حتیٰ کہ جس کو معاف کیا ہے اس کے دل میں بھی عزت بڑھتی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمائی ہوئی حدیث کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے تلاش کیجئے ہر چیز کی تشریح ملے گی احادیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھے دھوپ تیز ہو گئی تو ایک جگہ پر درخت تھے ان درختوں کے نیچے جا کر وقت گزارنے کے لیے ٹھہر گئے جو ذرا اچھے سائے کا درخت تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا بقیہ درختوں کے سائے میں یہ حضرات خود چلے گئے انہیں سفرس میں گئے پتروں کو ڈیرے کی جائے اور اس کے پھول آپ ہوتے ہو آپ ہوتے جائیں دوپو تھوڑا کرو کہ آرام ہے پتنے رو بروس کن صاف ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی اے تھو تلوار کا کوئل اور سائے میں لیٹ گئے کچھ دیر میں دیکھا کہ ایک شخص بدو آیا دیہات کا ایک شخص اور تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تجھے کون بچائے گا حضور پاس ہوگا نا بول آرام تو یہاں وار وار وار وار وارنگ کیا تلوار پد کو پلوٹ کر کھڑا اور چپس بچائے بچائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور سکون سے کہا اللہ بچائے گا کیا اللہ بچائے گا اور بچانے والا ہے ہی اللہ اللہ کے سامنے کسی کی کیا چلے کسی اور کی کیا چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے اس کے ہاتھ وقت تھا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی مارتا تو کیا تلوار سے تلوار سنبھال بھی نہیں سکا مار بھی نہیں سکا تلوار ہاتھ سے گر گئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اے اللہ کے دشمن تو بتا تجھے کون بچائے گا تو بتا تجھے ٹھیک ہے ذہن سن تھا وہ حضرت رسول اللہ تی بہادر کائنات مسجد تیت بہادر آمت کہیں کتابوں من سے لیکن ٹورن ساسن جوان طاقت رسول پاک ظہری طاقت کس بقی نی بے اللہ تعالیٰ سے پتہ توے اس پٹھان کرو نا کشتی حضور یکدم پو رکانہ تمس ناؤ رات تذکر یہ یوتا بہادر آس تمس نس سہ بہرحال اور ماں سے چکن بچائی ہوئی اس نے کہا کہ افسوس میرے ساتھی کوئی یہاں نہیں مجھے بچانے والا کوئی نہیں اتنے میں صحابہ کرام کو اطلاع ہو گئی وہ آ گئے کر بھولک کیا کرنا چاہیے کسی نے مشورہ دیا اس کو قتل کر دیا جائے پول پاس ہوں فرموخ نا ان کو رکٹ ایم وہ تلوار تو ون اس میں کر ون بس آپ سب تو ایسا کرو قتل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں قتل نہیں کرنا ہے کیوں قتل کرو اس نے قتل تھوڑا ہی کیا ہے چھوڑ دیا معاف کر دیا باوجود قدرت کے تلوار ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اور ایسا شخص جو یہ قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اس کو قتل نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا بہت قصے ہیں معافی کے امامہ بن اسال کہیں جا رہے تھے جو زبردست دشمن تھا ساتھ مسلمانوں اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے گرفتار ہو گئے صحابہ کرام ان کو لے کر آئے مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا ان کو سمامہ بن اسال تو گنڈت کا ماجد تھمبس تھا بس پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کیا ہے تمہارے پاس یعنی تمہارے دل میں کیا ہے تمہارے یہ مطلب نہیں کہ روپے پیسہ کچھ ہے تو یہاں رکھ دو یہ اس پن علاقوں سردار جس علاقہ یعنی کنک وغیرہ یہ نہیں تمہارے دل میں کیا ہے یعنی کیا پروگرام ہے تمہارا انہوں نے صاف جواب دیا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جو مستحق ہے قتل کا جو مستحق ہے اگر اسے میں موجود بچس مستحق کیا ہے دشمن چنا خبر قتل لڑائی میں چونکہ میں ایمان نہیں لایا ہوں دشمن کی جماعت میں سے ہوں آپ کو پورا حق ہے قتل کرنے کا اور اگر چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کی شان عالی کے لائق ہے معاف کر دینا آپ کی شان ہے ایک روز دو روز تین روز تک اسی طرح سے سوال کیا چونکہ سوچنا حسن کے عجیب کیا اشکرن ندیانت محنت بڑھنے کے تو جواب دیا الز راؤنج نارونش ہر روز یہی جواب دیا فرما اور فرماور سے کیا معمول کروں سوزم حضرت اگر قتل کری تو مستحق چھس اگر یل تر گئی مہربانی مگر یہ دشمن ما یل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ مگر ترے ہین مگر تر دہی دہی نیر گاس دہو تو بدل چیز دہس نا توہ فکری وہ سا ع ان سا کنک اگر تہند قبیل ولی خبر پتہ کنک دین خبر پتہ دین نقد تھی گئے جا کر غسل کیا کپڑے بدلے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کیا تلوار کے ذریعے سے مسلمان نہیں کیا معافی کے ذریعے سے مسلمان ہوئے معاف کرنے سے اتنا قلب ان کا متاثر ہوا قلبوں نے دل کہ واقعی یہ شان نبی ہی کی ہو سکتی ہے جو ایسے اخلاق عالیہ کی ہوں کہ معلوم بادشاہ ہی لڑائی کہ نہ اگر بادشاہ میرے کان پر مثال مائنس اور پھر یہ ہوا کہ ان کی بستی سے مکے والوں کے یہاں غلہ جایا کرتا تھا کہ سن زبردست سردار ہو اسلام قبول کرنے کے بعد کہلا بھیجا کہ اب ایک دانہ غلے کا نہیں جائے گا کھول دی کمن مکہ شریف ان قریشن کفارا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی اپنی قوم اپنے لوگوں سے یوں کہلا کر بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوز فرموس کیا مخلوق بند یا سیری جی؟ اس لیے اجازت تو لوگ تم پر سپلائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی طرف چلے ہیں مدینہ طیبہ سے بڑی جماعت ساتھ تھی اور ایسی جماعت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جہاں گرے وہاں ان کو اپنے لیے اپنے بدن کا خون گرانا عین سعادت تھی سمجھتے تھے کہ ہم تو پیدا ہی اس واسطے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر ہم جانے قربان کر دیں اس شخص کی خوش قسمتی سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو پیش کر دے اور شہید ہو جائے ایک مقام پر پہنچ کے جو یہ سب سمجھو مکہ شریف پہ ڈے مدینہ طیبہ پہ پیٹ مکہ شریف فتح کر کر ایک مقام پر پہنچ کر رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اپنا کھانا ہر شخص الگ الگ پکا ہے اوتانے جیسے یہ جماعت ہو یہ مز کیا حکمت بہرحال سی برو کن پہنو آج رن ساری کیا الگ الگ کتھا یہ الگ الگ پی رن تو نمن یمس پہ الگ ٹول بنا تا ون ونان یوکن یوکن تو یمس پہ یہ تو یہ سرسی مان یہ سا یہ لشکر وار حضرت حضرت چیز چنانچہ جنگل میں وہاں سب نے آگ جلائی رات آیو جنگل مانے کو یہ جنگل بلکہ وارانہ منتہا نظر ہور تک مکہ شریف مدینہ طیبہ تین ساڑھ چور کلو میٹر بستی نا کن جائے کن جائے ہوٹل بستی من دور لکٹ بوز باقی صرف واران سچ مادان پہاڑ اس پکان مدینہ طیبہ پہ مکہ شریف تو پتہ مے زنان مرد تم آس کت کر زنان مرد دیس دپنس سن ساری کشیر واقع کونس من مے دپ امس گی تور فکر یت کتا اوسط یہ چیز بڑی مادان کبارا <clears throat> چنانچہ جنگل میں وہاں سب نے آگ جلائی الگ الگ کھانا پکا رہے ہیں اصل وجوہات سے تجمہ وبدن کہین نہ تاشر تا تی خبر کتا آب جی نہ تجھے وہ سکن نہ آب نہ کان چیز کل اس لیے لکھ رہے تلن دور باقی جائے جو فکر ادھر حضرت عباس کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح سے مکہ مکرمہ جانے والا کوئی مل جائے تو اس کی معرفت کہلا بھیجیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں مقابلہ نہ کرنا ورنہ سب ختم ہو جاؤ گے حضرت عباس فکر کہاں سا گوشت سو سوزان کو مکہ شریف برونٹ ہی مقابل قدر نیری اور کیا آج پوچھوں نا ساسن پندہ شیت سودہ شیت ترٛےٚ ہَتھ ہاتھ ہَتھ تروا آز ٲسۍ دہ ساس کرتے دہ ساس ہے مدینہ تعداد پھر سوئی رسول پاک اس لیے اس فکر کہِ اگر ترٛاونہٕ مقابل کھوتی تھی نا تہِ ٲس اور باقی سوری چیز یہ سکتے ادھر ایک پیلے پر دو تین آدمی کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ کون تھے مکہ سے آئے ہوئے تھے اس ٹوف میں تجسس میں کہ حضور وسلم کا کیا ارادہ ہے یعنی تمہیں پن پہ ڈی زور سوچمت وچو کیا حضرت ابو سفیان اور ایک دو شخص وہ باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ کون لشکر ہے یہ کون کیا سیریل نظر تھرو تروک یہ باس میرا بوڑھ کے چول ظلم عملی اصل یسن رس اللہ وسلم گوس حافت بہن گا لڑنے یہ کہ لڑنے آئی نقصان گز مارن سی بیس چونکہ حرم شریف نزدیک تمہ موجوب کر یہ حکمت عملی تاکہ وہ رات کچھ نظر پی میلن دونوں میلن پہ نار دزان تو یہ خبر کس بوڑ بادشاہ خبر کتنے امس فوج بد اس لیے باتیں کر رہی تھیں یہ کون لشکر ہے پرانے بادشاہ کا لشکر ہے نہ وہ تو نہیں ہے پرانا قبیلہ نہ وہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہے کہ سارے جنگل میں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادھر وہ جل رہی ہے ادھر وہ جل رہی تو یہ کیا چیز ہے میں قیمت پانوائن کہیں ہے یہ کیا کرنا دلیل جی کچھ سنا کہ مشرق اس آواز کو سن کر حضرت عباس ادھر کو گئے حضرت عباس تم بوجھ تخت کر پھکن پوچھا کون وہاں تعارف ہوا یہ تو حضرت عباس ہے یہ تو حضرت حضور پاس سنون یہ ابو سفیان ہے ابو سفیان نے پوچھا کہ عباس یہ کیا چیز ہے کون ہے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں کہاں جا رہے ہیں کہ مکہ شریف جا رہے ہیں ارے یہ اتنے ہو گئے یہ مٹھی پر آدمی تھے جو وہاں سے بھاگ کر آئے تھے ہاں اتنے ہو گئے کیا ہوگا کہا کیا ہوگا میرے ساتھ آ جاؤ لا کر حضور پاس ان کی خدمت میں پیش کر دیا وہ سفیان کو کس کو موسم کے میں پڑ اگر بدرس من عہدس منظم ابو سفیان زبردست لڑاکو کمانڈر حضرت عباس کر اس طرح تمس کیا پارک لو ابو سفیان انہوں نے خدمت سن حضرت ابو سفیان مسلمان ہونا چاہتے ہیں مسلمان ہو گئے ان کے ساتھی تھے ان کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ انہوں نے جا کر مکے میں اطلاع کر دی اتنی بڑی جماعت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور حضرت حضرت عباس نے ایسا ایسا پیغام دیا ہے حضرت عباس و فرمو لڑ جاؤ میں کہ چنانچہ رات میں ٹھہر کر صبح کے وقت میں جب اس لشکر کی روانگی کا وقت قریب ہوا تو جہاں موڑ تھا اس موڑ پر ابو سفیان کو بٹھایا جتنا موڑ بہرحال بہر عباس نے جو ابو سفیان کو فرمایا یہاں ٹھہرا تھوک ٹھہرے تھی تاکہ ہر لشکر کو ہر جماعت کو سامنے گزرتا ہوا اطمینان سے دیکھے کے مشرق نہیں ٹھہر بھی ہر جماعت جا رہی ہے قبیلہ جا رہا ہے جھنڈا نظر آ رہا آیا اب پوچھتے ہیں کہ یہ کون قبیلہ ہے اب اس وجہ کی پرسنگ یہ کس قبیلے کہتے ہیں یہ فلاں قبیلہ ہے یہ فلاں قبیلہ ہے بھائی اس قبیلے سے تو ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی یہ کیوں جا رہے ہیں کہ جمع فی دن ذرا جن چاہے جی پکڑ ہاں، ان پر چڑھائی کے لیے جا رہے ہیں کہا آپ تو کفر و اسلام کی بات ہے چاہے لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تے سہ گو برو کمس قبیلس ست کس لڑائی آج نا چھ لڑائی آج کپرس تو اسلام مکلیو تو ہندی ساری مسلمان اور پکن اس کی کوئی بحثی نہیں اچھی بات ہے تو حضرت سعد ابن عبادہ نے چلتے چلتے جو ہے نا رات تذکرہ ہو حضرت سعد ابن عبادہ نے چلتے چلتے ایک رجز پڑھا ابو سفیان کن پیس نظر زان ہس الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ جتنس کیا امیک معنی کو آج لڑائی کا دن ہے آج آج کعبہ کو حلال کیا جائے گا امف مانے گو کعبۃ اللہ سے آس پاس لڑائی کریں کیا حرام مگر آج یہ ایچ لڑائی کرنی یعنی تراو تو اشتراؤ نہ صحیح کشمس آج نکراؤ چھڑو نہیں کہ میں لڑائی نہیں ہوتی ہے قتال نہیں ہوتا آج وہاں بھی قتال کیا جائے گا ابو سفیان نے یہ سنا حضور اکرم سب سے کہا حضرت دیکھیے دیکھیے یہ ایسا کہہ رہے ہیں یعنی دونوں حضرات کی بوجھ کا شن حضور اکرم سے فرمایا نہیں اليوم يوم المرحمة من يوس اليوم يوم الملحمة عايز لڑائی کا دن ہے کس کا سمجھا ونی حضرت ابو سجان بودن اليوم يوم المرحمة آية آج تو رحمت کا دن ہے آج کا دن تو آج تو رحمت اور شفقت کا دن ہے الیوم نستعظم القعبہ آج کعبہ کی تعظیم کا دن ہے آج کعبہ کی آج کر کعبہ تعظیم کیا ہے تلچو کعبہ بے حرمتی کرنو تلچو پتلی تھے نہیں تو اندر کہیں اسنا بے حرمتی خدا سنس گھر من تھا اندر کہیں پتلی اسنا بے حرمتی شاشن آنگنس منسوخ کہیں تھے پتلی آج ہی کعبہ اللہ کیا کرنے احترام کرنا کو دو رحمت صاحب نے عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا چونکہ تم ہونا نا یہ دکن آج یہ کرنا فرمو کرمو ہوں جھنڈ واپس کیا اس کمس حد صادس یہ فرمو ہی جھنڈ واپس ویٹیا تمس دل ہے جھنڈ نیو جی، جی، میں واپس یہ ڈنڈو زبردست کمانڈر تو لے لیا ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا لے کر ان کے کیا حکمت كیا امیک مہیے گو بیس ہس گو نا مالش ہنڈا اتنس دت ہوئی تنویر كہ تمہی نے ثیم جی کسی اور کو نہیں دیا دیا تو ان کے بیٹے کو ان کے بیٹے نے وہ جھنڈا خود اپنے پاس نہیں رکھا تمس تور فکرے یہ جنڈ چوبی میچہ كی لكھن بزرگ زی ہاں، ان کے بیٹے نے وہ ڈنڈا خود اپنے پاس نہیں رکھا حضرت علی کو دے دیا تاہم ہاں، وہاں مکہ مقدمہ پہنچ گئے تو جو سائی قریش تھے وہ سامنے آئے کھڑ پوائنٹ وڑ پوائنٹ سر بروٹ اور آ کر کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں ہم تو آپ کے بھائی ہیں ہم تو آپ کے آپ بھائیوں پر چڑھائی کرنے آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو تو بھائی ہی ہو تو بھائی مگر ایسے ہو جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہ چھوتے بھائی میں مگر چھو تھی یہ یوسف علیہ السلام بھائی یوسف علیہ السلام تلک تیت ہاں تلک تروک کت مز تیرس مز تھی بھائی چھو مگر ایسے ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا بھائی تو ضرور ہو اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے کہا لقد آسرک اللہ علینا وین ونہ لخاتین دموس حضرت اصل خطا کار اسی پرور دگارن دتو تھی تھوڑ مرتبہ اس کرے دین اس کوشش مٹاچ یہ کڑت مگر تھی دتو پرور کیا عزت غلط اصل خطا کار اسی اللہ نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی ہم ہی خطاوار وار تھے بس جیسے ہی انہوں نے خطا کا اقرار کیا فوراً حوری فرما اللہ تفریح آج تم پر کوئی پکڑ نہیں آج تم پر کوئی اللہ معاف کرنے والا ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات شروع کیے معافی کے کس کے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن اس کے لیے اور یوز گاڑی بھی آئی تب اس کے امن کیوں اس نے چاہے اس کو دشمن آج خطرناک یہ جو اعلانات شروع کیے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی وسلم ابو سفیان بڑے آدمی ہیں یہاں کے ابو سفیان یہاں کے کیا ہے ان کے لیے بھی کچھ کر دیجئے کیا امس روز کھانا عزت ون ونی تم ایمان اونمت ہفتہ موجود گۄڈنٮ۪تھ ہفتہ اون نا فرمو سن کہ بوڑ مہنیو چوز انسان دون مے بتاسن کہ اکرام احترام مجھ دیتو کہ خاص اعزازہ ہاں، حضور پاس فرمایا من دخل دارا ابی جی سفیان فهو امن اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امن ہے اس کو بھی لکن اس فلیں تمہیں کیا امن ان کے لیے بھی ہو گیا امن ایک ایک کا معاملہ پیش کیا گیا خود حضوری پاسوں کا حال یہ تھا کہ سر مبارک جھکا ہوا آنکھوں میں آنسو پڑھتے ہوئے اللہ کی ہم کرتے ہوئے اس طرح سے مکہ مکرمہ داخل ہوئے یعنی اسی غرور شاہ بادشاہ سُہ کِبُر غروٗر اوس نہٕ اچھا نا اُستا آز تورمو فِکرِ آیا وۄنۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ استغفار ٲسۍ پَران اور سری مُبارک کیٛاہ اوس جُکِتھ پَتہٕ چھِ شعر اَکھ زِ حضرتن ہٕنٛدۍ پَنٕنۍ شعر فاتحانہ مکہ آئے سر جھکائے چشم نم امن کا اعلان کیا نادے ہوئے اہل وطن ہندو بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف حق ٹکے سے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن امن کا اعلان تھا کس کا اس روز معاملہ پیش ہوا ابو سفیان کی بیوی کا کس کا ابو سفیان کی بیوی ہندا تم کیا اس کورمت غزب عہدس مند یلی شہید سبدیو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سخت تروس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمو سے کس بلامس ونمت تم حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضرت حمزہ شہید کریں بکرت کیا آج بھی دمائی فلائن فلائن چیز آزاد کر اس لیے حضرت حمزہ گئی شہید اچھا جھوٹ بات کیا سکت کر شہید الگ آفس من تم دہ غلام بچور اوکن بہت امس کیا چھیڑو مے بروٹ کن گھس کم بہادر اس لیے درائے برو پان ہوس پتم چلو تیر بہرحال پتہ شہید گئے حضرت حمزہ یہ ہندا آئی ام کور تہن شینا مبارک کیا شاد اندر کڑن نم سی آرگنز کڑ نبر اتہ دلی مبارک کیا کیا یہ سوری اور پتہ بنونس مال اس تاپن سا یوت اس زبردست جرم کورمت اہم معاملہ تہ آو برو کنت حضرت زین سے اس کا حکم ہند کا معاملہ ہندا کا معاملہ پیش ہوا ان کے لیے بھی معافی فرما دی کیا فرمود اجتماع اب ابو سفیان بھی یہ رہا ہے ان سے بھی کوئی انتقام نہیں لیا کچھ وقت کے کچھ وقفے کے بعد واشی ایمان لائے ان کو بھی قتل نہیں کیا واشی بینس یہاں سے ہم جو رواسائی قریش تھے ان سے بلا کر پوچھا حضور سسرم نے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یعنی تم جٹ جٹ سے ونی سے ایسی کیا معاملش کروں انہوں نے کہا ان کن تقتلنا فتقتل زید من دمن دبو حضرت اگر تیس قتل کریو تو اس مستحقی قتل اس کیا جنگ اس کری بھی جیت تو ایسی اس مستی جو لوگ مستحقی قتل ہیں آپ ان کو قتل کریں گے ٹھیک ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور یہ شرط بھی نہیں کی کہ تم ایمان لاؤ گے تب معاف کریں گے یہ بھی شرط بالکل نہیں کی فرمونس ایمان ہے ان تو یا مت ان تو نیری کرتے معاف نہ پھیر نہ شرط کم از کم ابو سفیان ان کے حضرت عباس فرمونس سوال سے پڑھ سے تو اٹھ شرط کی معاف بغیر شرط کے معاف کر دیا وہاں سے تو وہ لوگ اٹھے لیکن آپس میں ان کو خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ یہاں سب کے سامنے تو ہم نے کہہ دیا معاف ہے اور ادھر ادھر کسی کو ہمارے پیچھے لگا کر دھوکے سے قتل کر دیا جائے دبک ناز کیا کرنا ہے قتل انہوں نے تین روز تک دیکھ لیا کتنے ہم مکہ کی گلی کوچیوں میں کوئی تو ان کی تو ہمیں نہیں اور کوئی ان سے تعارض نہیں کرتا بالکل نہ پام نکین فکر ولی ہو کر بالکل نا کہ کوئی ترچی نظر سے نہیں دیکھتا کوئی مسلمان ان کو برا نہیں کہتا حملہ نہیں کرتا تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی امن دیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں ابو سفیان کی بیوی کو اول جب پتہ چلا کہ ابو سفیان ایمان لائے تو بہت غصے میں آئی جیسے خطرناک شرارت تھا میں مسلمان لوگ اور جب ابو سفیان مکے میں داخل ہوئے تو آ کر جلدی سے ان کی دھاڑی پکڑ لی کہیں پر خاندانی اور دوڑ کے نا لومنس کیوں تو بھی ایمان لے آیا تو بھی مسلمان ہو گیا سجو ڈول کھا سجد انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی لوگوں کا حال تو دیکھو لوگوں کا حال تو اس کے بعد اس کے بعد بات کرنا چنانچہ مکان کی چھت پر چڑھ کر اس نے دیکھا رات میں کہ ساری رات صاحب کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں حضر اسود کا استعلام کر رہے ہیں کہ اجواری ہوئی ہے اس نے بھی طواف کرنا اسے خوب طواف کر مقامی ابراہیم پر نمازیں پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں آنکھوں سے ان کے آنسوں جاری تھے کوئی کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے کوئی سجدے میں پڑھ کر دعا کر رہا ہے کوئی حتیم میں دعا کر رہا ہے وہ جو فاتحانہ غرور ہوتا ہے وہ کچھ نہیں پاس پاس کو بھی نہیں ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ کے دین کی خاطر کیا ہے انتقام کی خاطر نہیں کیا ہے ورنہ اس روز اگر انتقام لینا چاہتے تو سب کو ختم کر ڈالتے سب کو ختم کر ڈالے جنہوں نے ستایا تھا تیرہ سال تک جنہوں نے اذیتیں پہنچائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو وہ سب ختم کر دیے جاتے ہجرت سے پہلے ایک قصہ پیش آیا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا بیت اللہ میں داخل ہونے کا نماز پڑھنے کا لیکن جس شخص کے پاس چابی تھی اس نے کفل لگا کر چاندی اپنے پاس رکھ لی خانے کا بس کیا کل پوسن سمت اور دسن سمت پانا سکھ تمزونا عثمان طلحہ اور منع کر دیا کہ آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں غور کیجئے کتنا سخت مقام ہے گھر کس کا اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کس نے کیا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے داخل کون ہونا چاہتے ہیں حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہتے ہیں اور منع کرتے ہیں کون ادو اللہ اللہ کے دشمن داخل ہونے نہیں دیتے سن محبوب دبن اس پڑھا نماز اندر کہیں اور خدا سن دشمن اوڑا سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس وقت غیرت خدا کو کس قدر جوش آیا ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ جب ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے ان ہم قریب وہ وقت آئے گا کہ اس کی چابی ہمارے پاس ہوگی جس کو ہم دیں گے اس کے پاس رہے گی اس کے پاس یہ بوجھ دیتا تم نے زیادہ پان جلال کہ میں خبر کیا کیا ونمت کہ کون سے ایسے ایسی تو ہی نہیں چنانچہ وہ وقت آیا حتیمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگائی وہ چابی اس شخص کی ماں کے پاس تھی ماں ماں سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ چابی لا ماں نے انکار کیا چابی دینے سے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ یاد رکھ ابھی میں تیری کمر میں کو تلوار نکال دوں گا اگر چابی نہیں دی ماں جزن کونس کے مس اپنی ماں سے یہ معاملہ کیا وہ چابی لے کر آئے تمس اس سمجھ ماں کو جی پتا اصل کیا حالات تمس تم اس ہوتا دی کن کیا کہ معاملے بدل وہ چابی لے کر آئے اور آ کر دروازہ کھولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے سجدہ شکر ادا کیا نماز پڑھی دعا کی جب باہر تشریف لائے تو اس وقت درج کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چالیس کو مت دینا اب یہ چالیس کو امی جی بھی پوچھ کے کیا جی اجازت اندر اس میں اندر ہاں، اسمس اسی وقت آیت نازل ہوئی ان اللہ یا ان مان تو عبدالرحمٰنہ قیلیہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت اسی کے حوالے کی جائے انچنا کی چابی اسی کو دے دی چابی فرمو بینم سے یہ بڑا فرمو اس وقت چیا جے یاد کہ میں یہ لکھون چاہے کہ بس از یاد چھوں فرمو میں وجہ ہوئی تمہیں ساتھ آخ وقت وقت کونز واجی میں نہیں آن از یاد مرو واتا کونز میں نش بالکل ہے یہ جس خوش گشم دجس تمس آس پانس پتہ مے دن وما وہ دہن تمس یپر باقی صاحب صاحب تمہن دہن مگر حضرت فرمو ٹھیک کیا معاملہ کورت مس سو چون معاملہ رات یہ کن رہی تھی اور جملہ آپ فرموس فرموس رات یہ کن ہمیشہ خطر تمہ خطر چنانچہ سو کن آز تھی خاندانس من یہ اس پیشن گوئی یہ خاندان نسا گھنٹہ قیامت تین ختم کی یہ فرموس تاکہ شعبی خاندان کا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو یہ چابی دے رہے ہیں چنانچہ آج تک اسی کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے اتنا صاحب پیشن بھی چون خاندان اس میں ختم باقی خاندان مکلے گئے باقی ملکن مند مگر شعبی خاندان چلن یہ وجہ چھ کہ سوری انتظامات حکومت پانس افراد حکومت کا انتظام سوری بالکل سوری خانہ کعبس مجھے صفائی چی بجلی چی نلکہ چی کتہ کام پہ حد بجے ملازم یا خانہ کعبس گلال سورے حکومت پانس سے صرف نہ کون صرف نا کون کا سے کیا فرموش سے کون نہیں سہ ظالم ساج اس لیے سن کام بات کیا کرن ہم تھی سی ہے اس کیا نتر نا بادشاہ تک نا کون سن پانس سے مگر کون کم سے تم سے جل خانہ کعب متراون ہے تم سے سوزن سہ تور تو سہ پہ کیا کرن بہت تھی تیس کالس پتہ کیا تم کرن غسل آیا تم کعبس یا کنس بڑس آیا تور اچھن وغیرہ ہوئی پتہ ییٚلہِ درواز بند کور سہ وسان تو گھن گھر پن یا کن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس اس طریقے پر معاف کیا ساری مبارک زندگی معافی سے بھری ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی حیثیت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ادنا خدام انہوں نے معافی کا بہت بڑا کام انجام دیا حضرت ابراہیم ابن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں بادشاہ تھے بادشاہ کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی ایک دفعہ کہیں ہاں، دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے یعنی پنس پالوس کیا جیون کیا تھی وہاں بادشاہ یا کوئی اور کشتی میں سوار تھے ہاں مجمع تھا کشتی میں رائے ہوئی کہ یہاں کچھ گانا بجانا ہونا چاہیے متاثر گانے بجانے کے ساز و سامان تو موجود تھے لیکن ایک سرپٹے کی ضرورت تھی وہ نہیں تھا کوئی یعنی مسکرا کیا تبل وبل مگر مسکرا چن یعنی اس سے درمیان میں محفل کے بٹھا لیا جائے ایک ادھر سے چپت مارے ایک ادھر سے چپت مارے تفریح رہے گی سرپٹا تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے یہ کہیں بیٹھے ہوئے بدڑی سی رہے تھے انہیں پکڑ کر لے گئے دو خاصا مسکر سی ہوئے نیو ہوئے جا کر کے کشتی میں بٹھا دیا اور گانا بجانا شروع ہوا اور ان کے چپت لگنے شروع ہوئے یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے حدیث قدسی میں ہے من آزالی ولی فقط آزل تو بالحرب جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں یہ حدیث میں ہے حدیث قدسی کو یہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن اس میں دوست خدایس ولیس ستائی تمہیں سب کیا چھوٹ کرن اتا اچھا، خدا صاحب تمہیں سب پوش پوش تو اللہ تعالیٰ کو آدمی گالیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں وہ حلیم ہیں پھر دیکھو خدایس کچھ کر لیا کسی نہ کرنے والے خدایس اگر دو گزرے آپ دونس پرور دکھارا بھی اسی نہ وڑ کہاں اگر دو گزرے کی جائے دونس پانوے لڑائے گا سن دون گھر والے اکھ آیا کمزوری پہ بیاق طاقتور تم ثم چوب دسمان ہاں خدا صوبہ تندے جی بہرحال یہ یہ تشریح کر خدا صوبہ توکھا وسط یہ وشن یہ خدا صاحبہ مگر خدا صاحب کیا حلیم کیا سبحان اللہ بس اکثر آسان سوچان خدا صابہ تیم جلد باز کیا سنگ پہ تیل آس منہیں رودمت ما ماسک یو گناہ کرے تھی پھٹا گردن حلیم سے سٹا پرور داولیا اس لیے لیکن اللہ کے ہمارے تو اللہ تعالیٰ تو آدمی گالیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں وہ حلیم ہے لیکن اللہ کے ولی کو اگر گالیاں دی جائیں ستایا جائے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو <clears throat> جی تو اس میں کمتن با ہاں خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار چنانچہ ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا ان کو الہام ہوا کہ تم کہو تو اس کشتی کو الٹ دے ان سب کو غرق کر دے ان سب کو یکدم کو الہام سے اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا انتقام کا انتقام نہیں لیا جواب یہ دیا کہ اے بار الہا جس طرح سے آپ کو اس بات پر قدرت ہے کہ کشتی کو الٹ کر تباہ کر دیں اس بات پر بھی تو قدرت ہے کہ اندھوں کی آنکھیں کھول دے اندھوں کی آنکھیں جو کچھ یہ حرکت کر رہے ہیں ان کی خرابی ان کے سامنے آ جائے جب ہی انہوں نے توجہ کی دعا کی جتنے بیٹھے تھے سارے کے سارے ولی ہو گئے سارے کے سارے بروٹ ہے بزرگ یہ سور حد جنید پاک تاکہ سایو نا آپ کرنے تو تیل وچن اس دپن دپن ہے یور گو یون ظاہر کیا یور گو یون زائیں اس لیے دروازس اِتال دروازہ دن حضرت لاگ نماز تو بہ چل یپ کن تان کس بوڑ بڑا بزرگہ روحانی گوس قطب عبدال روایتن عبدال عبدالہ تذکر حضرت جنید دن حضرت تمس گومت انتقال گوت اکس انتقال گسن پیش تجن سیٹ پیون بور کریں حضرت تھی فرمایو کس نمون حضرت و فرمو سی دروازہ ژاے دروازہ ژاے چھا نہ نیو یہ آیو بچو کیا انسان نیر بچارس کم یس دو تم تے کملا و نہ نیو چوری انن یو ہے سی رکت تو سنس واس نات بچے دمن خبر میں مار نہ کیا کرنا تر رات نین یہ شاسن بزرگن ہن آیو سو بچار چور کرنے خاطر دمس کیا چور کرے وقت بناو کیا دوست خدا یکدم خدا سن اصل زیادہ محنت پیون کریں توب ووب اس کیا کیا تو حضرت پر توجہ تو جتنے بیٹھے تھے سارے کے سارے ولی ہو گئے اپنے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ یہ حضرات انتقام کیا لیتے ایسا معاملہ کرتے تھے حضرت جنید بغدادی کے حالات میں ہیں حضرت جنید تذکر دیا کہ رات میں اپنے مکان پر تحجد پڑ رہے تھے چور آیا چور نے تلاش کیا ادھر ادھر کچھ نہیں ملا کیازِ بزرگن چھ نہ ہندے کی تہ چھ یہ جائے نماز بی لوٹ تم ما دنیا سمراو یہ اور واتن تسنن کیا بدر ہے اس لیے بھاگنے کا ارادہ کیا انہوں نے سلام پھیرا تو چھپ کر کہیں کھڑا ہو گیا کونے میں کہ دوبارہ جب یہ نیت باندھیں گے تو چلا جاؤں گا اتنے میں کوئی شخص آیا اس نے آ کر اطلاع کی کہ فلان جگہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ان کی جگہ دوسرا قائم مقام کرنے کی ضرورت ہے بس چور کا ہاتھ پکڑ کر کہا اس سے لے لے جاؤ اس سے ابدال بنوا دیا وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا جہاں معمولی چیز ملتی اس کی نیت بہت کمزور تھی دماغ کی پرواز بہت معمولی تھی حرم شریف مچنا سور کا اور تو سمجھ بڑا رت اکیس میں اور یہ لے چپن تھام سے بنتھ ٹھیل نیوز میں شکر پہ چپنی چیزیں تھی نیو ٹھیل خوش یہ گی نا کمزور نیت پونٛسہٕ کٲنٛسہِ نِوان موبایِل اللہ کے گھر میں مغبرت گیچہ خدا سن رضامندی حاصل گا ولائت کیٛاہ حاصل کیا گھس کمزور نیت گژھُن جہاں معمولی چیز بنتی اس کی نیت بہت کمزور تھی جماعت کی پرواز بہت معمولی تھی اپنی حیثیت کے مطابق چوری کرتا انہوں نے اس کو انعام دیا اپنی شان عالی کے مطابق اسی طرح ایک اور بزرگ کے حال میں ہے کہ کوئی عورت کنویں پر کھڑی پانی بھر رہی تھی اس نے کچھ مزاق کا فطرہ کہا تو ان بزرگ نے اپنے خادم سے کہا اس کو چپت مارو اس کو جلدی چپت مارو اس نے چپت نہیں مارا کہ معمولی سی بات ہے برا کہا کیا ہوا <coughs> خوب بدلہ لے رہے ہیں بس وہ عورت وہیں گری اور گر کر ختم ہو گئی تب انہوں نے فرمایا کہ تم نے دیر کی اس وجہ سے ایسا ہوا جس وقت اس نے اپنی زبان سے سخت لفظ نکالا تو میں نے دیکھا قدرت خداوندی کو جوش آیا گزب بڑھ گیا اگر تم مار دیتے میرے کہنے کے مطابق تھوڑا سا بدلہ ہو جاتا اس کو اس قہر سے نجات مل جاتی تم نے نہیں مارا جس سے اس کا یہ حال ہوا یا وہ سمجھتے اکی زنی کرے گستاکی بزرگس حضرت امام ابو حنیفہ نے مدلل تجدی اخوا کیا تم بزرگوں کو خواجہ مسیاد نے سن تھپیڑا اکثر جلد تم دو تو ہتا از وں جاد تے جو ماں فائر نہیں کرے وہاں کچھ بدلی ہوں اکی گئی تم دنن ہشت آئی پتھر لائن مکلے دتی فرموس میں کیا اٹھ کے جلد جلد شموز بات نہ یتوی مگر یہ کہر گچھ اس نہیں کہ تم اس کیا تم اس میری وہ سین کر گستاکی کاری خداوندیا اسمان پہ کھڑ جس مے تور فکر امس گژھن چھلو ون توے دپیو ون جل جل گھ تی حس بدل خدا ہے بدل سہ نیا پان واپس بدل ون ہینس بدل امس اس کو اس قہر سے نجات مل جاتی کہ تم نے نہیں مارا جس سے اس کا یہ حال ہوا اگر کسی سے صورت انتقام ہے بھی تو اس شان کے ساتھ ہے ویسے نہیں یعنی اگر ظاہری اعتبار کن ساتھ آگے خدمت انتقام تھی پتہ یہ وجہ خواہش تک اورنگزیب عالمگیر اور اس کے بھائی دارا شکوہ دونوں میں جنگ تھی لڑائی ہوئی <clears throat> خوب زور شور کی ہوئی دارا شکو کی فوج کا سالار ایک سکھ تھا یہ لفظ ہے بہت کام کیا اس نے اس کے باوجود دارا شکو کو شکست ہو گئی عالمگیر کو فتح ہوئی اور وہ جو سپا سالار تھا فوج کا اس کو لایا گیا پوچھا گیا کہ کیا معاملہ کیا جائے کیا سزا دی جائے عالمگیر نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اور اس کو اپنی فوج کا شپا سالار بنا دیا بجائے سزا دینے اور قتل کرنے کے اپنی فوج کا شپا سالار بنا دیا صرف معاف کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ تو تخت کے وفادار ہیں کل توقع تھی کہ دار شکو کو تخت مل جائے گا اس کا ساتھ کام کیا اب وہ توقع ختم ہو گئی غرض نہ دارا شکو سی اسی کا تک تم پتہ ہو جائیں تو <laughs> وہ درست فکر تم کہیں لہٰذا سزا جموز کی جس کے پاس تخت ہوگا یہ اس کا کام کریں گے ان کو نہ تو مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ دارا شکو سے بہرحال معاف کر دیا معاف کرنے کی بڑی عجیب شان ہے بہرحال جو بیان بھی تھی بروٹ کن ان شاء اللہ صبح افطار وقت بہت وضو وغیرہ جو مجھ کو بناؤں سپن میں ake fitan wani su wani gashi ba